سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور نماز میں پڑھائے جانے والے تشہد کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا اتحیات للہ و والطیبات و السلام علیکہ ایوہ النبی نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام ہو وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد اللہ الہ اللہ اللہ واشد ان محمدن ابد ہو و رسول ہو پھر اگر نماز کے درمیان میں ہوتے تو تشہد سے فارغ ہونے کے بعد تیسری رکت کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اگر نماز کے آخر میں ہوتے تو اتنی دعائیں کرتے جتنی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتی پھر سلام پھیر دیتے تشہد کا ترجمہ تمام قولی بدنی اور مالی عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہیں اے نبی آپ پر اللہ کی سلامتی اور اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں پھر فرمایا جب تو یہ پورا کر لے تو تو نے اپنی نماز پوری کر لی اگر کھڑا ہونا چاہے تو کھڑا ہو جا اور اگر بیٹھنا چاہے تو بیٹھا رہے حدیث نمبر سترہ سو ستتر مسند احمد